ابو عاصم نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جریج نے وہ ابن ابی ملیکہ سے ان سے اقوا بن حارث رضی اللہ عنہ نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے یاہجہ بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا کہا کہ مجھ سے اقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا یا یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث ان سے سنی کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی احاب سے شادی کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ پھر ایک سیاہ رنگ والی باندھی آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا پس میں جدا ہو گیا میں نے پھر آپ کے سامنے جا کر اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اب نکاح کیسے باقی رہ سکتا ہے جب کہ تمہیں اس عورت نے بتا دیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا چنانچہ آپ نے انہیں ام یحییٰ کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع فرما دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انسٹھ